حملہ اگر تم میں ضرورت ہے میں یہاں بھی اپنے آپ کو دکھاتا ہوں وہاں بھی جا کر دکھا تو کیا کرنا بدھی جی کے بنتا اگر آ جاتا جو آپ کی گھنٹہ اس کے بعد سنیے اب میں نے پوچھا تھا سندید کھانے کی آٹھ حدیث سے دکھائے دکھائی میں نے نبی کی حدیث سنائی تھی الدول مدری جو زمین والا منتھن کرا نبی کی بات مانی سب کو چھوڑ چکا اور کوئی اس کے ساتھ اپنے مارجن کو ہی دفن چھوڑ چکا تھا نا اب پیغمبر کو بھی چھوڑ دیا خدا کو بھی چھوڑ دیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ان کا بچھوڑ رہے ہیں اس کا دیکھی ننانوے تک مل جائے تو ان سے بنی سو فیصد عزیز سم سے بنے عبداللہ شکرانوی بن اور اس کے بعد انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ان کا سب سے پہلا عامر بن حدیث جس کا میں نے نام لیا تھا آپ محمد یوسف دس سات سال کے بعد وہ مرزا ہی ہو کر پڑا مولانا محبوب علی صاحب اپنی کتاب کتاب المجید میں فرماتے ہیں کہ ہندوستان امرتسر کے ارد گرد جتنے عیسائی ہیں یہ پہلے گھر مکمل کریں گے محمد سان بٹال بھی لکھتا ہے میرا پچیس سال کا یہ تجربہ ہے کہ اگرچہ ہندوستان میں بہت سے لوگ کافی ہو رہے ہیں ان کا اثر سبق کے تقریر ہے بارہ سو سال تک تقریب کا دور رہا لوگ اوپر سے اسلام میں آتے رہے علامہ خواجہ اجمیری نے نوے لاکھ کو ہنسی بنایا گیا ایک ہی نہیں سید علی اجمیری رحمت اللہ رائے نے ہزاروں مسلمانوں کو عربی بنایا کوئی کافر نہیں ہوا اور تم سے اسی فیصد مل رہی ہوتی تم سے من کر حدیث بن چکے اب وہ دن دور نہیں رہتے کہ غیر مقدیت کا نام جہاں ایک گاڑی بن جائے

بات ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جس کے اندر دیکھیں گے کہ آپ لوگ یہ وعدہ کریں کہ آپ کے جو آدمی بولے گا ہم اس کو پکڑ کے باہر نکالیں کوئی آدمی ہوگا بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے کیا کوئی آدمی بولے گا میرے آدمی کھڑے ہوئے ہیں میرے والے کے کوئی میرے پورے والے کے آدمی کھڑے ہوئے ہیں اور میں اس کا لگاؤں گا یہ سوچ لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس اگر ادھر سے کوئی بولے گا تو میں لڑکوں کو لگاؤں گا آپ اس مسئلے کا انکار کریں میں اپنے دوستوں سے سامعین حضرات سے اپیل کروں گا کیا آپ لوگ کرائے پر عورت لے کے بنا کرنے والے کے اوپر حد نہیں سمجھتے اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں تو ان سے مطالبہ کیجیے کہ آپ کا مذہب ہم کی مذہب عورتوں کو کرائے پر لے کر بنا کرنے والے کے اوپر حد نہیں لگاتا آپ اس کا ثبوت کیا تو اللہ کی کتاب سے پیش کریں یا اللہ کے رسول کی حدیث سے پیش کریں یا اس مدد کو چھوڑ دیں بات یہ تھی لیکن رہا یہ سوال اگر ماسٹر امین اس قسم کی عبادتیں پڑھیں گے جن کا کوئی جناب نہ پیر نہ سر لوگوں کو یہ ثابت کرے کہ بھی میں نے ایک عربی کی عبارت پڑھی ترمدی سے پڑھی شامی سے پڑھی میں آپ کو یہ کہتا ہوں اگر آپ نے جرت ہے آپ کے پاس انبیاء کا علم ہے آپ اس کے فضیل ہیں چاہیے وہ حدیث چاہیے وہ پرانے کی آئے جو تمہارے ہنسی مذہب کے مطابق کرائے پر عورتیں لے کے بنا کرنے والے کے اوپر ہاتھ نہیں لگاتی بہت تو کھاتا بھی تھی الجھانے کی کیا ضرورت ہے لائیے ایک آئے ایک حدیث اگر آئے تو آپ پیش نہیں کر سکتے ایک حدیث پیش کیجیے اور اگر آپ حدیث پیش نہیں کر سکتے تو اس مدد کو چھوڑ دیجیے خدا کے لیے جس مذہب کا یہ حقل ہو کہ وہ کرائے کے اوپر عورتیں لے کے سنا کرنے والوں کے اوپر کوئی حد نہ لگائے آپ اس مذہب سے میاں صاحب کیا حاصل کریں گے سوائے بنا کے ہٹوں کے آپ کا مذہب اور کوئی چیز کھولنے کی سفارت نہیں کر سکتا نہ اس میں اہمیت ہے اگر آپ کا یہ مطلب نہیں ہے تو میاں صاحب آپ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں جی اور قاضی خان کو نہیں مانتا اگر آپ کا یہ مطلب نہیں ہے تو میاں اوپر کوئی ہاتھ نہ لگائے آپ اس بات کا کہ آپ نے